ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی کہلاتی ہیں چاہے جہاں مرضی نازل ہوئی ہوں جیسے سورہ المرسلات منا میں نازل ہوئی تھی اور منا مکہ میں ہے مگر مدنی صورت کہلاتی ہے چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کی اٹھارہ آیات ہیں ان آیات کی تقسیم اس طرح ہے کہ پہلی پانچ آیات میں نبی علیہ السلاط اسلام کے آداب سکھائے گئے ہیں آداب رسالت سکھائے گئے ہیں چونکہ عرب لوگ بدو تھے جنگلی تھے پڑھے لکھے تھے نہیں تو سفسٹیکیشن کا تو نام و نشان نہیں تھا رف اینڈ ٹف ڈیلنگ ہوتی تھی کھڑ مزاج تھے بات کرتے تھے تو لڑنے پہ آتے تھے تو اللہ نے ان کو تربیت دی کہ دیکھو تم میرے محبوب سے بات کر رہے ہو تمہیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا پہلی بات یا ایو اللہ جین آ منو لا تقدم و اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تقدم نہ کرو آگے نہ بڑھو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں از خود بات مت چھیڑو ان کو کسی کام کرنے پہ مجبور نہ کرو جب تک وہ خود نہ کریں چلنا ہو تو ان کے آگے نہ چلو پیچھے چلو کال میں فیل میں ہر لحاظ میں تم پیچھے چلو گے تو اسی میں تمہاری فلاح ہے اس کی مثال ایسے ہے مقتدی نماز پڑھتا ہے تو امام سے پہلے رقو سجدے میں نہیں جا سکتا امام سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتا اگر پھیرے گا تو نماز ضائع ہو جائے گی نبی علیہ السلاط اسلام بھی ہماری پوری زندگی کے امام ہیں ہم ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت کے پیچھے چلیں اگر اپنی من مرضی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے اپنی عقل کو اس میں نہیں دوڑا سکتے اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اپنی عقلیں اپنے پاس سنبھال کے رکھو یہ میرے محبوب ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے سامنے اپنی لاجکس پیش مت کرو بس جو وہ بتا رہے ہیں وہ حکم خدا ہے اب اس کے سامنے تسلیم سر جھکاؤ ٹھیک ہے و صدقنا اور یہ جیسے نبی علیہ صاحب السلام کے آداب کے متعلق ہے جو نبی علیہ السلام کے وہ رسا ہیں یعنی علماء کرام ان کے لیے بھی یہی آیت ہے چنانچہ عام آدمی کو چاہیے کہ وہ علماء سے تقدم نہ کرے چلتے ہوئے آگے نہ چلے بات کرتے ہوئے ان کے ساتھ بحث مباحثہ مت کرے جب انہوں نے کوئی بات بتا دی کہ یہ بات شریعت میں ہے تو خاموش ہو جائے تقدم نہ کرے اس ایک لفظ کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے مضامین کو سمیٹ دیا یہیں سے یہ بات سامنے آئی کہ اگر کوئی مسئلہ زندگی کا ڈھونڈنا ہوگا تو سب سے پہلے قرآن وجید سے ڈھونڈیں گے اللہ کا کلام ہے اگر نہیں ملے گا تو پھر حدیث پاک سے ڈھونڈیں گے اگر نہیں ملے گا تو پھر نبی تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیں گے اگر وہاں بھی نہیں ملے گا تو پھر قیاس کریں گے کیونکہ قیاس جو ہے یہ بھی علم کا ایک باب ہے اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی مثال کے طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک آدمی کے پاس کھانا تھا اور سالن میں مکھی گر گئی تو وہ کیا کرے شریعت نے کہا کہ مکھی اگر ڈوب بھی گئی ہے نا اس کو اٹھا کے پھینک دے باقی سالن کھایا جا سکتا ہے اب اگر کسی کی طبیعت میں ناگواری ہے اور سالن اور موجود ہیں تو وہ نہ کھائے طبیعت کی بات ہے شریعت ہمیں زبردستی نہیں کھلاتی مگر شریعت اس کا بھی خیال رکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس بندے کے پاس کھانے کو صرف یہی سالن ہو اور کچھ ہو بھی نہ اب اس کو شریعت نے حرام نہیں کہا شریعت نے کہا جائز ہے مکھی گر گئی نکال دو اور سالن کھا سکتے ہو تو حدیث پاک میں یہاں تک کا تو مضمون آیا ہے اب کسی بندے کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جی مچھر مر جاتا ہے رات کو مچھر تھا وہ گر گیا اور سالن میں مر گیا گر کے اب کیا کریں جی حدیث سے تو یہ نہیں ملتا تو فکہ نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ مکھی کے مرنے پر جائز کیوں کہا گیا اس کی جو وجہ بنی تھی نا علت جو بنی تھی وہ یہ تھی کہ مکھی کے اندر دم مصفو نہیں ہوتا بہنے والا خون نہیں ہوتا جیسے کوئی جانور مرتا ہے اسے خون نکلتا ہے وہ دم مصفو کہلاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے مکھی میں چونکہ دم مصفو نہیں تھا مکھی مر بھی گئی تو سالن حرام نہیں ہوا اس کو کھا سکتے ہیں اب مکھی پر مچھر کو بھی قیاس کریں گے کیونکہ مچھر میں بھی دم مصفو نہیں ہوتا تو فکہ نے کہا کہ اگرچہ حدیث میں تذکرہ نہیں آیا مگر قیاس یہ بتاتا ہے کہ مچھر مر جائے تو بھی سالن کا کھانا جائز ہوگا اب انسان لاکھوں کو نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے خربوں کی تعداد میں ہے اور ہر انسان کے زندگی میں مسائل بھی انوکھے انوکھے ہیں تو اتنے مسائل تو حدیث میں نہیں بیان کیے جا سکتے تو شریعت نے اصول بیان کر دیے ان اصولوں کو سامنے رکھ کے پھر علماء اپنے وقت کے مطابق مسائل کا جواب دیتے رہتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے گا نہیں ملے گا تو نبی علیہ السلاط اسلام کی احادیث سے دیکھا جائے گا نہیں ملے گا تو حیات صحابہ میں دیکھا جائے گا اگر نہیں ملے گا تو پھر علماء قیاس کر کے اس کا جواب دیں گے قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حدیث میں آ چکی ہے اس کی نظیر دیکھتے ہیں مثلا قرآن اور حدیث میں گائے کا تذکرہ آیا ہے بکرا بکرا گائے کو کہتے ہیں بکرا دودھ جائز ہے لیکن بھینس کا تذکرہ کہیں نہیں آیا بھینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں اب نہ قرآن حدیث میں یہ لفظ آیا ہے نہ حدیث پاک میں آیا ہے تو بھائی بھینس کا دودھ کیسے پی لیتے ہیں پینے والے جو غیر مقلدین ہیں ان کو چاہیے کہ ساری بھینسیں ہم اہل سنت میں تقسیم کر دیں چونکہ تذکرہ تو ہے نہیں قرآن و حدیث میں تو کیوں دودھ پیتے ہیں ہم پیتے ہیں کیوں کہ ہمارے فقہ نے کہا کہ گائے کا تذکرہ آ چکا ہے اور گائے کو ہم بھینس کے اوپر قیاس کرتے ہیں ان کا کھانا پینا ایک نظام نظام سب ایک جیسا ہے وہ بھی جگالی کرتی ہے وہ بھی جگالی کرتی ہے یہ بھی دودھ دیتی ہے وہ بھی دودھ دیتی ہے چونکہ ایک جیسے ہیں اس لیے جو حکم اس کا تھا ہم اس حکم کو اس کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں لہذا ہمارے نزدیک بھینس کا دودھ حلال ہے اور ہم الحمدللہ اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے پیتے ہیں تو علم کے چار دروازے ہمیں یہاں سے مل گئے اور اس کی تلتیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے حضرت معاذ اللہ کو نبی اسلام نے اپنا نمائندہ بنا کے یمن بھیجا اور ان سے پوچھا کہ معاذ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تم کیا کرو گے الہ کبھی سے میں قرآن مجید میں سے دیکھوں گا فرمایا فعلم تجد اگر تمہیں نہ ملے اہلا کے ویشن میں آپ کی سنت میں دیکھوں گا فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ ملے تو آگے کہا آج تحد و برائی اہلا قبیل پھر میں اس میں اجتہاد کروں گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ کہ اللہ کے رسول کا نمائندہ اس نتیجے پر پہنچا جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ چار علم کے دروازے ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو لا تقدموں میں ہمیں یہ بھی سبق دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر تم اپنے رسم و رواج کو مقدم مت کرو اپنی ذاتی پسند کو مقدم نہ کرو سب رسم و رواج پیچھے اور اللہ کے حبیب کی سنت سب سے پہلے ہے مقدم ہے تین الفاظ تھے جن کو ہم یاد کریں گے تو ہمیں اداب رسالت کا پتہ چلے گا ایک لا تقدم اور دوسرا لا ترفا کہ نبی علیہ السلاط اسلام سے جب بات کرنے کا موقع آئے تو اپنی آواز کو ان کی مبارک آواز سے بلند مت کرو اگر کرو گے تو تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے انسان اپنے بارے میں بات برداشت کر جاتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں بات برداشت نہیں کر پاتا تو اللہ رب العزت کا بھی یہی معاملہ کہ فرمایا اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جائیں گے بھئی کیے ہوئے عمل کسی گناہ سے ضائع تو نہیں ہوتے فرمایا ہاں یہ گناہ ایسا نہیں ہے یہ گناہ نبی علیہ السلام کی دل آزاری کا سبب ہے اور میرے محبوب کی دل آزاری کفر ہے اور اس کفر کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں تو صحابہ کرام بہت ڈر گئے تھے ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا تھا اور کہتے تھے کہ میں تو جہنمی ہو گیا میری آواز تو قدرتن بلند ہے میں تو کتنی بار بولتا ہوں تو میری آواز اونچی ہوتی ہے میرا تو ٹھکانہ جہنم بن چکا نبی علیہ السلام نے کئی دن دیکھا کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے نظر نہیں آئے تو پوچھا کہ ثابت کہاں ہیں ایک صحابی کو بھیجا انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو دروازہ بند کر لیا ہے اور بیوی کو کہا ہے کہ دروازے کو کیل ٹھونک کے بند کر دو اس لیے کہ میں تو جہنمی ہوں اور میری آواز کئی مرتبہ بلند ہو چکی اور میرا ٹھکانہ جہنم میں بن چکا تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں نبی علیہ سات اسلام نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ عیشا حمیدہ و میتا شہیدہ آپ نیکی کی زندگی گزاریں گے اور بالآخر اللہ آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے اور آپ کا ٹھکانا جنت میں ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ سلاد اسلام کو دوبارہ کہنا پڑتا تھا عمر سمجھ نہیں آئی بات ذرا اونچا بولو تو آواز کو بلند کرنے سے منع کر دیا گیا اور یہ حکم صرف نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہی نہیں تھا آج بھی ہے کیونکہ نبی علیہ السلاط اسلام اپنی قبر میں بھی ایک حیات کی کنڈیشن میں ہیں ہم حیات النبی کے قائل ہیں ہم کہتے ہیں کہ انعام یافتہ بندے چار ہیں من النبیین و صدیقین و شہدا وسالحین یہ انعام یافتہ بندے ہیں انعام اللہ علیہم اللہ فرماتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا وہ یہ بندے ہیں اب ان انعام یافتہ بندوں میں جو شہید ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ولا تقول لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اسے مردہ مت کہو بل احیاء ولا قلعہ تشعرون وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کی تمہیں سمجھ نہیں تمہیں شعور نہیں ہے تم بے شعورے ہو ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے مگر وہ زندہ ہیں بلکہ ایک جگہ فرمایا بل احیاء ان ربہم یرزقون وہ زندہ ہیں اور ان کو عرب کے نزدیک رزق دیا جاتا ہے تو اگر انعام یافتہ بندہ شہید زندہ ہے تو شہید کے اوپر صدیق ہوتا ہے پھر اس کو بھی یہ نعمت ملنی چاہیے اور اس سے اوپر نبی کی شان ہوتی ہے تو انبیاء بھی زندہ ہونے چاہیے اگر شہید زندہ ہے تو اس سے اوپر والے درجے کے لوگ کیوں زندہ نہیں ہیں اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی ان فی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں یہ انبیاء پر اللہ کا خصوصی انعام ہے چونکہ وہ اللہ کے معصوم بندے تھے تو وہ اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی ہے پھر اس میں ایک عقلی دلیل بھی بتائی تھی کہ جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے اور جنتی پرندوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ الین میں جنتی پرندے اڑتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں جسم قبر میں ہوتا ہے روح الین میں ہوتی ہے پرندوں کے اندر ہوتی ہے یہ تو جنتی بندے کا معاملہ تھا لیکن نبی علیہ السلاط اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے اگر ہم کہیں معاذ اللہ کہ جی جس میں مبارک سے روح کو الگ کر لیا گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جگہ بتاؤ جہاں اس روح مبارک کو رکھا گیا آپ اگر کہیں گے جی کہ وہ جنت میں رکھا گیا تو کیا جسم اثر سے وہ جنت کا ٹکڑا زیادہ افضل تھا جس میں اس روح کو پہنچا دیا گیا جبکہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا اس میں سب سے اعلی سب سے اشرف سب سے اکرم اللہ کے محبوسم کا جسم مبارک ہے اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے بلکہ علماء دیوبند کا تو عقیدہ یہ ہے کہ قبر مبارک میں نبی اسلام کے جسم اثر کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے وہ مٹی بھی عرش معلّہ پر فضیلت رکھتی ہے تو جس محبوب کے جسم اثر پر سے مٹی لگنے والی عرش شاہ سے افضل ہو پھر اس روح مبارک کو اور کون سی جگہ تھی جہاں رکھا گیا اور کوئی تھی نہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی روح مبارک کہاں ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھری میں ہیں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر روح مبارک جسم میں ہی ہے تو موت کیسے آئی بھائی عام بندے کی نیند مختلف تھی نبی علیہ السلام کی نیند مختلف تھی عام بندے کی زندگی مختلف نبی علیہ السلام کی زندگی مختلف اسی طرح ہماری موت مختلف کہ روح نکال لی جاتی ہے نبی احساط والسلام کی موت ایسے نہیں تھی بلکہ حضرت مولانا قاسم الردن نے یہ بات سمجھائی کہ نبی علیہ السلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ اس طرح تھی کہ روح کو سارے جسم سے سمیٹ کر قلب کے اندر سمیٹ دیا گیا تھا کیونکہ قلب مبارک پورے جسم میں سب سے زیادہ افضل جگہ تھی تو روح کو ترقی مل گئی تھی ساری روح کو وہ پورے جسم سے سمٹ کے قلب مبارک میں آ گئی تھی پھر اس کے بعد اس کو پھیلا دیا گیا جسم سے باہر نہیں نکالی یہی نبی السلام کی وفات مبارکہ تھی حضرت مولانا قاسم الطور نے اس کو ایسے سمجھایا ہے وہ فرماتے ہیں ایک بلب جل رہا ہوتا ہے تو پورے کمرے کے اندر روشنی ہوتی ہے لیکن اس بلب کے اوپر کوئی ڈھکنا دے دیا جائے تو پورے کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے مگر ڈھکنے کے اندر روشنی اسی طرح جگمگ کر رہی ہوتی ہے تو نبی علیہ السلاط اسلام کی جو حیات مبارکہ تھی پورا جہان ان کے نور سے روشن تھا جب ان کی وفات آ گئی اللہ نے ڈھکنا دے دیا وہ قبر مبارک میں اسی طرح زندگی کی حالت میں ہیں گو اس وقت جہان میں ان کے وہ انوارات نہیں جو زندگی میں محسوس ہو رہے تھے اب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اب جب نبی علیہ السلاط اسلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں تو وہاں اب بھی یہ ادب رہے گا لا ترف اسوات اکم فو کسوت نبی کوئی بندہ وہاں جا کر اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا آیت بھی لکھی ہوئی ہے مواز شریف میں حضرت عمر نے ایک بندے کو دیکھا دو بندوں کو دیکھا وہ مسجد نبی میں اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے ان کو بلا کے پوچھا من این تم تم کہاں سے ہو ان کا جی ہم طائف سے ہیں فرمایا اگر تم مدینہ کے لوگ ہوتے تو میں مار مار کے تمہارے چہروں کو سرخ کر دیتا تمہیں پتہ نہیں لا طرف لاتر فاؤ اسواتن نبی نبی السلام کی آواز سے آواز بلند نہیں کرنی ہوتی اور صحابہ کرام نے بھی پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا چنانچہ مسجد نبی میں جب کوئی آواز ہوتی تھی تو سعید آشری کا رضی اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھیجتی تھی کہ یہ شور مچانے والے کو جا کر کہو لا ترف اسواتکم فوق قسوت نبی اللہ کا حکم ہے آواز بند کی جائے حضرت علی اللہ جب خلیفہ بنے امیر المومنین تو مسجد نبی کے دروازے بنوانے تھے تو انہوں نے ٹھیکیدار کے ساتھ کنٹریکٹ یہ کیا کہ تم ان دروازوں کو حدود حرم کے باہر جا کے بناؤ گے جو ٹھک ٹھک کرنی ہے وہاں کر لو گے یہاں لا کے اس طرح فکس کرو گے کہ آواز نہیں آئے گی تاکہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں آواز بلند نہ ہو اس شرط کے اوپر دروازے لگائے گئے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ جو حیات النبی کے بارے میں ہے وہ الحمدللہ للہ سو فیصد ٹھیک ہے اور لا طرف کے اندر وہ بھی شامل ہے پھر ایک تیسرا لفظ ہمیں یاد کرنا تھا لا تجہرو کہ آواز کو بلند نہیں کرنا جیسے پکارتے ہیں ایک دوسرے کو ایسے نبی علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن وجید میں انبیاء کے نام لے کر پکارا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسا یا عیسیٰ اللہ نے سب کے نام لے کر پکارا ہے لیکن جہاں نبی علیہ السلام کو پکارنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہن نبیو یا ایوہن رسول یا ایوہ المزمل مزمل یا ایوہ حل مدثر القاب سے پکارا ہے نام لے کر نہیں پکارا تو جب اللہ اپنے محبوب کا اتنا لحاظ فرما رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی گاجر بولی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بات کرتے ہوئے بہت ادب سے بات کریں دل میں محبت جو ہے جوش مار رہی ہو اور الفاظ سے محبت جھلک رہی ہو اس لیے صحابہ کرام پکارتے تھے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں کیا محبت تھی ان صحابہ کو تو تین الفاظ نے ہمیں نبی علیہ السلاط اسلام کی آداب کو سکھا دیا اب اس میں ایک خاص بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں جو بھی زندگی میں ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے ذرا اونچا بتائیے جو بھی ملتا ہے کس سے ملتا ہے نہ ہمیں قبروں پہ جانے کی ضرورت ہے نہ ہمیں درختوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے نہ کسی بت کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے جو ہمیں ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے لیکن خدا کہاں سے ملتا ہے محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے اس لیے ہم نبی السلام کی سنتوں کی پیروی کریں گے تو ہمیں اللہ کا وصل نصیب ہوگا اس کے علاوہ نصیب نہیں ہو سکتا نہ بدات سے نصیب ہو سکتا ہے نہ اپنے من گھڑت معمولات سے نصیب ہو سکتا ہے نہ کسی سے اللہ تعالیٰ جانے کے سارے راستے بند کر دیے گئے سوائے اس راستے کے جس راستے پر نبی علیہ سات اسلام چلے ہیں اب کوئی بندہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو محبوب کے راستے پر چلے اور اللہ کا وصل حاصل کرے تو پہلی پانچ آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی تعلیم عطا فرمائی پھر اس کے بعد چار آیات ہیں جو مقام صحابہ کے بارے میں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اور جی صحابہ کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہو گئیں قتل و قتال ہو گیا یہ کیا مسئلہ کچھ حق پر ہوں گے اور کچھ باطل پر ہوں گے کچھ کچھ غیر حق پر ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہو بھی گیا جھگڑا تو کوئی بات نہیں دونوں حق پر تھے آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں ایک ایسا بھی موقع ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک نبی علیہ السلام نے دوسرے نبی علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اب جھگڑے نظر آ رہے ہیں نا ہیں یہ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی وہ ہرون علیہ السلام ہے یہ موسا علیہ السلام ہے اور ایک کو کہنا پڑا یبن ام اللہ بے بلحیتی ولا براسی اگر دو انبیاء کے درمیان دیکھنے میں ظاہر ایسی صورت بن سکتی ہے اس کا مطلب یہ کہ دو مومنین کے درمیان بھی کوئی جھگڑے کی بات پاسبل ہے کوئی اختلاف پاسبل ہے حتیٰ کہ یہ نوبت کتال تک بھی جا سکتی ہے اور وہی ہوا کہ سیدنا عثمان غنی لانوں کے زمانے میں دو جماعتیں بن گئیں جنگ جمل ہوئی اور آپس میں کتال ہو گیا ان کا مقصد آپس میں لڑنا نہیں تھا مگر اپنا اپنا موقف تھا سیدنا امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مجھے ابھی ابھی خلیفہ بنایا گیا ہے مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں سٹیبل ہو جاؤں اپنے قدم جما لوں پھر جنہوں نے عثمان لانوں کو شہید کیا ان کو میں پھر کٹہرے میں لاؤں گا انصاف دلاؤں گا اور حد جاری کروں گا اور جو وہ رسا تھے وہ کہتے تھے نہیں اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ بدلہ نہیں لے سکتے تو آپ امیر المومنین کیوں بنے ہیں ہمیں ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں ہم جانے اور وہ جانے ہم خود نمٹ لیں گے اب ان کا موقف اپنی جگہ ٹھیک تھا یہ رسا تھے ان کے دل مغموم تھے اور ان کا موقف اپنی جگہ ٹھیک تھا ہمارے نزدیک حضرت علی لانو کا موقف زیادہ اچھا تھا زیادہ بہتر تھا مگر اس میں ایک گروپ جو تھا وہ شام کی طرف آ گیا کہ ہم مدینہ میں یہ باتیں کرنے کی بجائے شام کی طرف جاتے ہیں اور آپس میں مل کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں پھر حضرت اللہ عنہ کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ لوگ باہر چلے گئے ہیں تیاری کریں گے جنگ کی اور مضبوط ہو جائیں گے اور آپ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اپنا لشکر لے کے ان کی پیچھا کریں حضرت علی لانو بھی اپنا لشکر لے کے آ گئے اور ایک میدان میں دونوں گروہ آمنے سامنے ہو گئے اب کچھ لوگ تھے جو سلو پسند تھے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں تھیں عمرہ کے لیے گئی ہوئی تھیں وہ ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ دیکھیں آپ ام المومنین ہیں اور آپ کے دو بیٹوں کے درمیان اختلاف ہو چکا ہے اور ایسے موقع پر مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کو سلو پہ آمادہ کرتی ہیں تو آپ چلیے اور چل کے بیٹوں کے درمیان سلو کروا دیجئے چنانچہ سیدہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ نے سلو کروانے کی نیت سے مکہ مکرمہ سے اس جگہ پر آئیں اب ایک طرف سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں اور ان کے ساتھ اشرا مبشرہ کے ساتھ بھی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف حضرت علی دلانو ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں حضرت علی دلانو نے محسوس کیا کہ اب میری والدہ آ گئی ہے دوسری سائڈ پہ تو اب جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی اب سلو صفائی ہی کی جو ہے امکان باقی ہے تو حضرت اللہ عنہ خود چل کر آئے اس لشکر کے اندر اور عمائشہ صدیق عنہ سے گفتگو کی اور ان کو اپنا موقف کی وضاحت کی کہ میں بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں مگر مجھے تھوڑا سا آپ لوگ ٹائم دیں کہ میں اپنے آپ کو مضبوط کر لوں میں کمزور ہو گیا تو اسلام کمزور ہو جائے گا مرکز کمزور ہو جائے گا آپ لوگ اپنے مسئلے کو اتنا اہم نہ بنائیں کہ اسلام کے اوپر یہ مسئلہ غالب آ جائے تو بات سمجھ آ گئی چنانچہ دونوں طرف فیصلہ ہو گیا کہ ہم کل واپس اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے اب یہ فیصلہ ہو گیا تو جو درمیان میں فسادی لوگ تھے نا انہوں نے سوچا او ہو ہم تو جنگ کروانا چاہتے تھے اور یہ تو صلح صفائی پہ آ گئے اس لیے کوئی صورت ہونی چاہیے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے رات کے اندھیرے میں آدھے لوگوں نے حضرت علی کے لشکر پہ حملہ کیا اور آدھے نے حضرت آش صدیقہ کے لشکر پر حملہ کیا اور دونوں لشکروں کے درمیان بد اعتمادی آ گئی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور اس غلط فہمی میں رات کے اندھیرے میں لڑائی شروع ہو گئی ہزاروں لوگ اس میں جو ہے کتال ہوئے ان کے مارے گئے اور اس میں عائشہ صدیقہ لانا بھی زخمی ہوئی ان کی ان کا اونٹ زخمی ہوا تھا اور وہ نیچے گری تھی اور عجیب بات ہے کہ جب ام المومنین نیچے گری تو ان پر سب سے پہلے چادر ڈالنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھی اس کا مطلب یہ کہ ان کی نیتیں دونوں طرف کی خالص تھیں شریعت کا ایک مسئلہ تھا جو وجہ نظا بن گیا تھا اور غلط فہمی کی وجہ سے یہ سارا قتال ہو گیا اب ہمارا موقف یہ ہے کہ ادھر کے صحابہ بھی حق پر تھے ادھر کے صحابہ بھی حق پر تھے صحابہ باہم جنگ بھی کرے تو وہ سعید ہیں صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان دونوں جماعتوں کو مومنین سے خطاب فرماتے ہیں وہ ان تا افتان من المنی نق تلو اور اگر مومنین کی دو جماعتوں کا آپس میں قتال ہو جائے تو اللہ کی نظر میں یہ بھی مومن اور یہ بھی مومن اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن اللہ کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ہے جو فعتین عظیمتین من المومنین دو جماعتیں ہوں گی عظیم جماعتیں ہوں گی مومنین کی جماعتیں ہوں گی ان کے درمیان سلو کا سبب بن جائے گا اور وہ جماعتیں حضرت علیانو کی جماعت تھی اور سیدنا امیر معاوی لانوں کی جماعت تھی اور حضرت حسن لانو نے ان کے درمیان سلو کا کردار ادا کیا تھا لہذا کوئی بندہ سیدنا امیر معاوی لانوں پر اعتراض نہیں کر سکتا تو صحابہ کے یہ جو آپس میں جنگ کے مسائل تھے یہ سارے کے سارے تین الفاظ میں کھل جاتے ہیں پہلا لفظ کون سا ہے فتح بینو کہ جب کوئی خبر آئے تو اس خبر کی تصدیق کرنی چاہیے بغیر تصدیق کے بات شروع کر دیں گے تو ندامت اٹھانی پڑے گی فتس میں ہوما فالتم نادمین اور آج بھی ایسا ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ بعض باتوں کا خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں مگر وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ غلط تھا تو جو لوگ اس پر بلیو کرتے ہیں پھر ان کو شرمندگی ہوتی ہے پھر بعد میں معذرتیں کرنی پڑتی ہیں شریعت کہتے ہیں کہ نہیں تم شریعت پر عمل کرو گے تو تمہیں ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی پھر اس کے لفظ سے حدیث پاک کے اندر ایک نیا علم کھل گیا اسما اور رجال کا علم کہ بھئی حدیث کا جو راوی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نیک آدمی ہے فاسق فاجر نہیں ہے وہ جھوٹا نہیں ہے جھوٹے بندے کی شہادت قبول نہیں فاسق کی شہادت قبول نہیں اور جس کے حال کا پتہ نہ ہو تو مجہول الحال اس کی بھی شہادت قبول نہیں ایک مستقل باب بن گیا اور محدثین نے لاکھوں لوگوں کے حالات زندگی کو ایک جگہ پر قلم بند فرما دیا یہ وہ علم ہے جو دین اسلام کے علاوہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے لاکھوں آدمیوں کے حالات زندگی آج بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں یہ حدیث فلاں فلاں فلاں بزرگ سے راوی ہے اس کے حالات یہ تھے اس کے یہ تھے اس سے یہ تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جہاں جہاں حالات پتہ نہیں تھے وہاں زوف آ گیا حدیث کے اندر تو فتح بیا اور اسلح سلو کروانا مگر سلو کروانے کے درمیان دونوں سائڈوں کا خیال رکھنا اپنا وزن ایک طرف نہیں ڈال دینا وہ عق سے تو اور انصاف کا خیال رکھنا تین باتوں کا ہم اگر سامنے رکھیں گے تو صاحب کرام کے درمیان کے جو مشاجرات ہیں وہ ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے اب ہمارا مخالفین کے ساتھ ایک اختلاف ہے وہ صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں ہم صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں تاریخ کی کیا اتنٹسٹی ہے ایک مورخ نے جو بات سنی تھی اس نے بیان کر دی اس کی کوئی تصدیق تو نہیں ہے نا تصدیق تو ہے یا قرآن کی یا حدیث کی تو ہم صاحب کرام کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھیں گے بلکہ صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے اب قرآن میں دیکھیں تو اللہ نے صحابہ کو معیار ایمان بنا کے پیش کیا ہے فعین آمن مسلم آمن تم بے ہی فقد ہتدو تو ہم صحابہ کو معیار ایمان سمجھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے ہدایت کا سبب سمجھتے ہیں چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے جن میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا ناجیہ فرقہ ہوگا صحابی نے پوچھا اے اللہ کے بیچ میں وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہوگا نبی رسام نے فرمایا ما ان علیہ با اصحابی جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو اس راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے وہ نجات پانے والے لوگ ہوں گے الحمدللہ آج ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی بھی کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت کے عمل کو بھی اپنے لیے حجت مانتے ہیں اس کی بھی اقتدا کرتے ہیں اہل سنت ول جماعت ہیں اور الحمد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمیں ناجیہ فرقہ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی پھر اس کے بعد اگلی تین آیات اکرا المسلمین کے بارے میں ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ گھروں کے اندر جو نفرتیں ہوتی ہیں جو گھروں کے اندر کینہ ہوتا ہے بغد ہوتا ہے حسد ہوتا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں قطرینی تک نوبت آ جاتی ہے لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے سے ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے ساتھ بولنا چھوڑ دے اور تین دن سے زیادہ ہو تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں تو شریعت نے اس کا بھی حل بتا دیا کیا حل بتایا شریعت نے بتایا دیکھو دو بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں پہلی بنیاد یہ ہے لا یسخر قوم من قوم ایک گروہ دوسرے کے ساتھ تمسخر نہ کرے تمسخر کا کیا مطلب کہ لطیفہ سنانا حرام ہو گیا نہیں خوش طبعی حرام نہیں ہے اگر لطیفہ سچا ہے اور بے حیائی کا نہیں ہے تو اس کو سنانا جائز ہے بلکہ بعض صحابہ تھے جن کے مزاج میں ذرافت تھی تو وہ دوسرے صحابہ کو کئی مرتبہ ہنسایا کرتے تھے خود نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے اللہ کے ویسم کئی مرتبہ ایسی گفتگو کرتے تھے کہ جس میں ذرافت پیدا ہو جاتی تھی مگر نبی علیہ السلام کہہ کا لگا کر نہیں ہنستے تھے فقط مسکرا دیا کرتے تھے جیسے ایک بندہ آیا حضرت مجھے اونٹ چاہیے نبی صاحب نے فرمایا بھائی نہیں میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں اب وہ بڑے پریشان انہیں کام کے لیے جانا تھا اور اونٹ چاہیے تھا اے اللہ کے وسلم مجھے اونٹ چاہیے نبی اسلام نے فرمایا بھائی میں تو تجھے اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں جب خوب پریشان ہوئے تو وہ رونے لگے اہل کے وسلم میری ضرورت ہے اونٹ آپ مجھے اونٹ دیجیے تو نبی علی نے فرمایا بھائی میں تجھے جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹ کا تو بچہ ہوگا نا تو نبی علیہ سات نے وہ جو بہت ہی گھٹا اٹا ماحول تھا نا اس میں ایک ذرافت کا ماحول پیدا کر دیا تاکہ انسانی تباہی جو ہے نا تھوڑا ریلیکس ہو جائے تو ایسا لطیفہ سنانا جائز ہے لیکن ایسا مذاق اڑانا جس میں دوسرے کی حکارت ہو دوسرے کو چھوٹا سمجھا جائے اور اس کو ذلیل کیا جائے وہ حرام ہے اس تو مسخور سے منع کیا گیا اور اکثر دیکھا ہے کہ گھر میں کسی ایک جو سادہ ہوتا ہے یا چپ رہنے کی عادت ہوتی ہے سارے بس اسی کو مذاق بنا لیتے ہیں اور اسی کے نام رکھتے ہیں اور اسی کو عیب لگاتے ہیں یہ تمسخر ہی بنیاد بنتا ہے جس بندے کی سیلف ریسپیکٹ مجرو ہو رہی ہوتی ہے وہ زبان سے اظہار نہ بھی کرے اس کے دل کے اندر پھر دشمنی آتی ہے اور یہ چیز کینے کی بنیاد بنتی ہے اس لیے شریعت نے کہا لا یسخر قوم من قوم پھر اس میں مردوں کا تذکرہ الگ کیا عورتوں کا تذکرہ الگ کیا کیونکہ عورتیں بھی آپس میں بیٹھتی ہیں تو ہنسی مذاق کرتی ہیں اور کل کو وہ یہ نہ کہیں او جی بس مردوں کا تذکرہ تھا عورتوں کا تذکرہ تھا ہی نہیں ہم نے مذاق کر لیا تو کیا ہو گیا اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تمہاری عقلوں کو تم کیسی ہو میں تمہارا تذکرہ الگ کرتا ہوں ولا نسا نسا نسائن عورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق مت کریں کل کو بہانے نہ بنائیں اور جی میں نے تو ایسے ہی بات کر دی تھی یہ مردوں کے لیے بھی حرام عورتوں کے لیے بھی حرام اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پہلے تمسخر ہوتا ہے پھر اس کے بعد تل مزو ان کو عیب لگائے جاتے ہیں ولا فل القاب اور پھر ان کو پکارا جاتا ہے یہ تو گدا ہے یہ تو الو ہے یہ تو فلاں ہے یہ تو فلاں ہے عورتوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں وہ تو مرچ ہے جو زبان دراز اور لڑکی ہو نا آگے جواب دیتی ہو اس کو مرچ کہتی ہیں تو اس قسم کے نام رکھنے یہی تو بنیاد بنتی ہے گھر میں تو شریعت نے پوری لائن کو ہی بند کر کے رکھ دیا پھر فرمایا کہ بھائی ایک دوسرا اور بھی سبب ہوتا ہے وہ کیا اج تنبو من زن اج تنبو من زن ان باد اسم یہ جو تم گمان کرتے ہو نا یہ گمان کئی مرتبہ بدگمانی بن جاتا ہے اور یہ بنیاد بنتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بدگمان جلدی ہو جاتے ہیں تو شریعت نے کہا کہ نہیں تم بدگمانی مت کرو حتیٰ کہ اگر کسی بات میں ستر بدگمانی کے پہلو نکل رہے ہوں اور ایک پہلو اچھے گمان کو تو تم اچھا گمان کرو ستر کو بھول جاؤ اچھا گمان رکھنا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کمرے میں سے ایک مرد اور عورت کو دیکھا جو غیر محرم تھے وہ باہر نکلے اور لگتا تھا کہ دونوں نے غسل کیا ہوا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ مت سوچو کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا بلکہ تم دل میں یہ گمان رکھو یہ دونوں غسل توبہ کر کے باہر نکلے ہیں انہوں نے اپنے اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کی ہے اور اب یہ کمرے سے باہر نکل رہے ہیں اتنا اچھا گمان رکھو اور ایک گمان فرض ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو تم اس حال میں موت آئے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو جس کا اللہ کے ساتھ برا گمان ہوگا پھر اللہ اس کا معاملہ بھی ویسا ہی فرمائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے انا ان دا زن آبدی بھی میں بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا گمان ہوتا ہے جی ہم نے دعا مانگی تھی ستائیس کو اللہ نے قبول کر لی اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ جی نہیں میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی اللہ فرماتے ہیں جب اپنی زبان سے کہہ رہے میں تیری دعا قبول ہی نہیں کرتا تو اللہ کے بارے میں خوش گمانی رکھنا فرض ہے مومنین کے بارے میں خوش گمانی رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اگر بدگمانی دل میں لائیں گے تو یہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا اور آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دلوں میں بدگمانیاں آ جاتی ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں سوچ انسان کی پہنچنا شروع ہو جاتی ہے تو شریعت نے کہا کہ تم نف دی ایول ان دی بڈ اس کو شروع میں ہی تم جو ہے نا وہ ٹھیک کر دو جب گمان ہی اچھا رکھو گے تو تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینا ہی نہیں پیدا ہوگا اناد ہی نہیں ہوگا پھر تم تجسس میں بھی نہیں پڑو گے جب بدگمانی آتی ہے پھر بندہ ٹو میں لگ جاتا ہے شریعت نے کہا ولا تجسس ہو تم نے تجسس بھی نہیں کرنا کسی کے فون کے میسج بھی نہیں پڑھنے کسی کے فون کی بات کو چپ کر کے کھڑے ہو کے سننا بھی نہیں ہے اور کسی کے خط کو بھی نہیں پڑھنا تمہارے اندر تجسس ہونا ہی نہیں چاہیے اگر ہوا تو تم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے کیونکہ انسان تجسس میں پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد غیبت کا ارتکاب کرتا ہے ولا یک تب بعدا شریعت نے کہا یہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو تم مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے لہذا غیبت کرنا بھی پسند مت کرو اور یہ غیبت صرف لوگ سمجھتے ہیں جی ہم کوئی برائی بیان کر رہے ہیں بھائی برائی بیان کرتے تو کچھ اور ہی ہوتا آپ سچ بول رہے ہیں اس لیے تو یہ غیبت ہے اگر جھوٹ ہوتا تو بہتان منتا اور اس کے اوپر سزا آتی تو کسی کا تذکرہ کرنا جی فلاں سست آدمی ہے فلاں ایسے ہے فلاں ایسا ہے یہ غیبت کہلاتی ہے جس کو وہ بندہ سنے تو اس کو برا لگے اس لیے شریعت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا سننا بھی حرام ہے اب سننے والا بیچارہ کیا کرے مجبور ہے گھر میں چھوٹا ہے بات ہی نہیں کر سکتا شریعت کہتی ہے کہ تم اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ اور اگر اٹھ کے بھی نہیں جا سکتے تو تم اس کی کوئی اچھائی بیان کر دو جس عورت کی غیبت ہو رہی ہے وہ سمجھدار تو بہت ہے وہ پانچ وقت کی نمازی تو ہے وہ پردہ تو بڑا اچھا کرتی ہے کوئی نہ کوئی کام تو اچھا کرتی ہوگی نا وہ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے وہ اپنے خامند کی بڑی فرما بردار ہے بھائی جس کی غیبت ہو رہی ہے کوئی اچھی بات تو ہوگی نا وہ ذہین تو بہت ہے ابھی ایسی باتیں ہیں کہ جس کو دوسرا بندہ رد نہیں کر سکتا تو انسان چھوٹا ہو تو بھی وہ اس قسم کی بات کر کے بتا سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ متفق نہیں ہوں میری رائے اس معاملے میں ذرا الگ ہے تو وہ غیبت سننے کے جرم میں نہیں آئے گا غیبت حقوق العباد میں سے بھی ہے اور حقوق اللہ میں سے بھی ہے یعنی اللہ کے حکم کو بھی ہم نے توڑا اور بندے کے حق کو بھی توڑا ہم نے لہذا غیبت کرنے والے کو قیامت کے دن اس بندے کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا جس کی اس نے غیبت کی تھی اور کمپنسیشن کیسے ہوگی کہ یہ بندہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے قیامت کے دن آئے گا اور مطالبہ کرنے والے جمع ہو جائیں گے اللہ اس نے ہماری غیبت کی تھی ہمیں حق دلائیے اچھا بھائی اتنی نیکیاں لے لو وہ کہے گا اللہ حل میں مزید اور یہ اچھا بھائی اتنی لے لو اللہ اور چاہیے وہ اور کیوں مانگ رہا ہوگا وہ اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا میرے سر پہ گناہوں کا پہاڑ ہے اور میرے پاس نیکیاں ان سے زیادہ ہونی چاہیے لہذا اب لینے کا وقت ہے تو لو جتنی لے سکتے ہو لیتے لیتے اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والا کہے گا جی مجھے ابھی بھی چاہیے اللہ کہیں گے بھائی ساری نیکیاں تو دے دی اب تم ابھی بھی حق کا مطالبہ کر رہے ہو وہ کہے گا یا اللہ میں ابھی بھی حق کا مطالبہ کر رہا ہوں اللہ فرمائیں گے اچھا اس بندے کے گناہ لے کر غیبت کرنے والے کے سر کے اوپر ڈال دو چنانچہ اس کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیں گے جب اس کے گناہ تھوڑے ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی تب وہ مطمئن ہوگا ایک بندہ اس طرح بندے کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا مگر غیبت کی وجہ سے گناہوں کے پہاڑ سر کے اوپر آ گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کے اوپر بڑی حسرت ہے جو نیکیاں لے کے آیا اور قیامت کے دن اپنی بد زبانی کی وجہ سے وہ قیامت کے دن نیکیاں دے بیٹھا اور دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر کے اوپر لے بیٹھا اس لیے غیبت نہیں کرنی چاہیے ورنہ پوری زندگی کی نیکیاں بھی دینی پڑ جاتی ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بہت بچنا چاہیے زندگی میں ان سے معافی مانگ سکتے ہیں اور اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی تھی بتائیں گے تو اور دشمنی بڑھ جائے گی بس موٹی بات کریں جی آپ کے میرے اوپر بہت حقوق آتے ہیں ان کی ادائیگی میں مجھ سے کوتا ہی ہوئی ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں پلیز مجھے معاف کر دیں اور لوگ معاف کر دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ معافی مانگ رہا ہے ہمارے ایک بزرگ تھے ان کی عادت ہی تھی جس کسی کو ملتے تھے الوداع ہوتے ہوئے بھئی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق تھے اور میں تو کمزور ہوں ادا نہیں کر سکا پلیز آپ مجھے معاف کر دیں اتنا آجزی کے ساتھ معافی مانگتے تھے اگلا بندہ کہہ دیتا تھا جی میں نے معاف کر دیا شریعت کہتی ہے اگر وہ معاف زبان سے نہ بھی کرے صرف آپ کی بات کرنے پر مسکرا دے تو بھی معافی نصیب ہو گئی اب دیکھیں خامن بیوی سے معافی مانگ سکتا ہے بیوی خامن سے معافی مانگ سکتی ہے دوست دوست سے معافی مانگ سکتا ہے ہر بندہ اپنی زندگی میں اپنے گنا دوسرے سے معاف کروا لے مرنے کے بعد معافی کا سلسلہ کوئی نہیں ہے آج کیا ہوتا ہے کہ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے نا اعلان ہوتا ہے بھائی اگر لین دین کا مسئلہ ہے تو فلاں کا بیٹا حاضر ہے لین دین کے لیے وہ ذمہ دار ہے اس سے لین دین کا معاملہ کر سکتے ہیں اور بھائی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی یا کسی کا دل دکھا تو پلیز اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں بھائی یہ بتائیں جس کے دل اس بندے نے دکھائے ہیں وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے بتائیں وہ جنازہ پڑھنے کیوں آئے ہوں گے ان کے دل تو دکھی ہیں وہ تو گھروں میں بیٹھے ہیں تو اس وقت معافی مانگنے کا کیا فائدہ مزہ تو یہ ہے زندگی میں اس کو معاف کروائیں تاکہ جب موت آئے تو کسی بندے کا حق نہ دینا ہو اس لیے قیامت میں ایک ایسا بھی وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ میرے بندوں کے درمیان ایک دوسرے کے حقوق کا حساب کرو تو فرشتے حقوق کا حساب کروائیں گے حتیٰ کہ ایک بندے نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا سارا حساب ہو جائے گا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ بندوں کے حقوق کا حساب تو مکمل ہو گیا اب صرف آپ کے حقوق باقی رہ گئے اللہ فرمائیں گے اچھا اگر بندوں کے حساب ہو گئے اب جس بندے نے بھی کلمہ پڑا ہے مجھے اس سے اپنا حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو کہو وہ جنت میں داخل ہو جائے قرآن مجید نے کہا ربما یود الزین کفرو لو خانو مسلم کفار اس دن تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑا ہوتا اور ہم بھی مسلمان ہوتے آج کلمہ پڑھنے کی برکت سے ہم بھی بلا حساب جنت چلے جاتے ایک ایسا بھی وقت آئے گا تو شریعت نے تین آیات کے اندر پورے گھر کے اندر امن قائم کرنے کی بنیاد بنا دی بتا دی ہم اگر اس پر عمل کریں تو ہمارے گھر جنت کے نمونے بن سکتے ہیں غیبت کو بند کریں تمسخر کو بند کریں تجسس کو بند کریں الزام تراشیوں کو بند کریں آپس کے لائی جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے محبت پیار کی زندگی گزاریں اور پھر دیکھیں محبتیں کیسے گھر میں بڑھتی ہیں پھر اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ نے احترام انسانیت کا درس دیا اس میں فرمایا یا الناس اے انسانو انا خلقناکم من ذکر و انسا ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہارا سب کا باپ آدم علیہ السلام اور تم سب کی ماں اما ہوا تو ہم سب کے ماں اور باپ ایک ہیں اس لحاظ سے ہم سب کے سب بھائی ہیں بشریت کے اعتبار سے دین مختلف ہوگا لوگوں کا نسل مختلف ہوگی رنگ مختلف ہوگا زبانیں مختلف ہوں گی اللہ فرماتے ہیں یہ صرف تعارف کے لیے تھا ورنہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں تم سب بحثیت انسان بھائی بھائی ہو ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے تو بس اتنے الفاظ کو یاد رکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ سب سے زیادہ متقی وہ ہے سب سے زیادہ مکرم وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی ہے تو تقوی کی وجہ سے انسان اللہ کا مقرب ہے اگر تقوی نہیں تو پھر انسان کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی انسان ہو ہم اس کا ایک حد تک احترام کریں کیونکہ وہ انسان ہے وہ جانور نہیں ہے نبی علیہ سات اسلام نے ایک جنازے کو آتے دیکھا اللہ کے حبیر سم کھڑے ہو گئے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے بیر صلی اللہ وسلم یہ جنازہ تو ایک یہودی کا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیست نفسن کیا یہ انسانی جان نہیں تھی میں تو انسانی جان کے اکرام کے طور پہ کھڑا ہو گیا تھا آج دنیا کہتی ہے جی ریسپیکٹ آف ہیومینٹی سکھانی چاہیے تم اپنے درس اپنے پاس رکھو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ درس دے دیا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لوگوں انسانیت کے ناطے بھی ایک دوسرے کا احترام کرو اللہ کا مقرب وہ ہے جو متقی زیادہ ہے نہ گورے کو فضیلت ہے کالے پر نہ عربی کو فضیلت ہے اجبی پر نہ کسی جو ہے وہ نسل کی وجہ سے فضیلت ہے اور نبی علیہ اسلام نے حجت الوداع کے اندر اس بات کو کھول کے بیان فرما دیا تھا تو آپ دیکھیے پہلی پانچ آیات میں اداب رسالت بیان کر دیے گئے پھر چار آیات کے اندر صحابہ کرام کے مقام کو کھول دیا گیا پھر تین آیات کے اندر اکرام المسلمین کا درس دے دیا گیا اور پھر ایک آیت کے اندر احترام انسانیت سکھا دیا گیا یہ تیرہ آیات بن گئیں ان تیرہ کے بعد باقی جو پانچ آیات ہیں اس میں اسلام اور ایمان کا تذکرہ ہے باقی پانچ آیات میں کس کا تذکرہ ہے اسلام کا اور ایمان کا حقیقت میں یہ دونوں ایک چیزیں ہیں مگر کہیں کہیں فرق نظر آتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ آرابی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہم ایمان لائے کلم تو مینو محبوب فرما دیجئے تم ایمان نہیں لے آئے ولاکن کولو اسلمنا تم کو کہ ہم اسلام لے آئے ولما یدخل الایمان فی قلوبکم ابھی ایمان کامل تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان کے درمیان کچھ فرق بھی ہے ایک بھی ہیں مگر فرق بھی ہے علماء نے بتایا آسان لفظوں میں اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے بات سمجھ نہیں آئی اسی آہستہ بول رہے ہیں ہاں جی اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا یہ اسلام ہے اور واقعی بات ٹھیک ہے آج ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے بہرحال اس میں ایمان کے ٹاپک کو پچھلے دو دنوں میں کھولا گیا آج بھی اسی ایمان کے ٹاپک پہ ہی بات کی جائے گی پہلی بات سن لیجئے کہ جو بھی مومن ہے وہ اللہ کا دوست ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی اللہ زینا آمنو اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اب بھائی جب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے دوست ہیں تو ہم نہ کر سکتے ہیں اگر بادشاہ کے کسی نوکر کے بارے میں میں چپڑاسی کا دوست ہوں تو چپڑاسی کی اوقات ہے کہ وہ کہے جی نہیں میں بادشاہ کا دوست نہیں ہو سکتا یہ تو قسمت کھل گئی یہ تو نصیب کھل گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوں بھائی جب اللہ فرما رہے ہیں تو الحمد ہم سو فیصد اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں حق تو یہ بنتا تھا اللہ یوں فرماتے ایمان والے اللہ کے دوست ہیں مگر محبت جو ہے نا وہ اپنی طرف نسبت پسند کرتی ہے محبت کی وجہ سے اللہ نے نسبت اپنی طرف کی اللہ دوست ہے ایمان والوں کا ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں تو ہر مومن اللہ کا دوست ہے ولایت کا عام درجہ ہر مومن کو حاصل ہے پھر دوسری بات کہ ایمان کا مل جانا اللہ کی محبت کی دلیل ہے ایمان کا مل جانا اللہ کی محبت کی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ یعطی دنیا میں یحب و ملا یحب اللہ دنیا عطا کرتے ہیں ہر بندے کو جس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہر کسی کو اللہ دنیا عطا فرما دیتے ہیں لیکن اللہ ایمان اس کو عطا فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں تو ایمان اللہ کی محبت کی دلیل ہوتی ہے فیضا حب اللہ عبدن آتا المان اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کو ایمان سے نواز دیتے ہیں تو ایمان اللہ تعالی کی ولایت کی بھی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بھی نشانی ہے اسی لیے غریب مومن ہوگا تو وہ بڑے کے بڑے مشرق اور کافر سے فضیلت رکھتا ہوگا چونکہ یہ ایمان والا ہے اور وہ بغیر ایمان کے ہے ولا ولابد مومن خیر مشرقم حضرت بلال لانو فرمایا کرتے تھے میں قربان جاؤں اللہ پر جس نے ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا اگر اللہ نے ہدایت بندوں کے ہاتھ میں دی ہوتی تو مجھ جیسے کالے کلوٹے کو ہدایت کون دیتا ہر کوئی اپنے پاس ہدایت رکھ لیتا چونکہ اللہ کے پاس ہدایت تھی اللہ نے مجھ کالے کلوٹے کو بھی ہدایت ادا فرما دی اب اہم بات کہ اللہ نے ہمیں ایمان تو عطا فرما دیا اور اس میں کبھی شک نہ کرنا کچھ لوگوں کو دیکھا ہے بھئی آپ مومن ہیں تو شک میں پڑ جاتے ہیں کبھی شک میں مت پڑنا امام اعظم عنی فراہم سے پوچھا گیا تھا آپ مومن ہیں فرمایا انا مومن حقا میں پکا مومن ہوں اور بعض فکار نے انجام پہ نظر رکھی کہ ہمیں انجام کا تو پتہ نہیں ان سے پوچھا گیا آپ مومن ہیں انہوں نے کہا انا مومن انشاءاللہ انشاءاللہ میں مومن ہوں انہوں نے انجام کو دیکھ کر کہا اور انہوں نے ابتدا کو دیکھ کر کہا حال کو دیکھ کر کہا اب اس میں شک نہیں آنے دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم ہی شک میں پڑ جائیں گے تو موت کے وقت تو شیطان اور شک میں مبتلا کر دے گا اور بندے کو ایمان سے محروم کر دے گا لہذا ایمان کا جہاں تذکرہ آئے ہمیشہ پکی بات کریں مومن ہے جی ہم مومن ہیں گناگار ہیں ٹھیک ہے جی گناگار ہیں مگر گناہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے اوپر جو یقین ہے وہ اپنی جگہ ہے ہاں نفس ہمارا موٹا ہے ہم نافرمانی کر بیٹھتے ہیں ہم بدکار ہیں ہم نالائق ہیں ہم گناہ گار ہیں مگر ہم مومن پکے ہیں ایمان میں کوئی شک نہیں ہے تو گناہوں کی وجہ سے ایمان میں شک نہیں کر سکتے یہ بات سمجھ میں آ گئی ایمان کے بارے میں کبھی شک کی بات نہ کرنا کبھی کچی بات نہ کرنا ہمیشہ ٹھوک کے بات امام اعظم رحمت نے فرمایا انا مومن حق کا میں پکا مومن ہوں اور واقعی جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے خرابی ہے تو ہمارے نفس کے اندر ہے خرابی ہے تو ہمارے گناہوں میں ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے ہمیں تو شیطان ہوش و حواس کے عالم میں بہکا دیتا ہے اور گناہ کروا دیتا ہے موت کے وقت تو انسان کے ہوش حواس بھی پورے نہیں ہوتے تو شیطان کا اس وقت بہکا دینا بہت آسان ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اللہ تو نے جو یہ نعمت دی ہے اس کو بحفاظت دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرما دینا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی جب وفات کا وقت آیا شاگرد پاس تھے انہوں نے اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شہادتیں اس کو کہتے ہیں شہادتیں دینا تو امام صاحب لا لا لا صرف اتنا کہتے تھے شاگرد بڑے حیران کہ پورا کلمہ نہیں پڑھے صرف لا کل پڑھے اللہ کی شان دیکھیں کہ امام صاحب کی حالت کچھ سنور گئی ہوش میں آ گئے تو شاگردوں نے پوچھا حضرت ہم آپ کو پورا کلمہ پڑھا رہے تھے اور آپ صرف لا لا لا کا لفظ پڑھ رہے تھے امام صاحب نے فرمایا اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور شیطان مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا اور میں اس وقت کو جواب دے رہا تھا لا نہیں جب تک میرے جو باقی دو چار سانس ہیں وہ بھی نہیں نکل جاتے اس وقت تک میں اطمینان میں نہیں ہوں اگر امام احمد بن حنبل کو اپنے آخری دو چار سانسوں پر بھی شیطان کی طرف سے ڈر تھا تو ہمیں بھی ڈر ہونا چاہیے نا ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ شیطان بہکا نہ دے گمراہ نہ کر دے ہمیں ہٹا نہ دے حق سے لہذا اے اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا اور ہمارے ایمان کو موت تک محفوظ رکھنا ایک بزرگ تھے ربی بن خراش رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں ہنستے تھے ہمیشہ چپ رہتے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی آج تک آپ کو مسکراتے دیکھا ہی نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا کہ میرا انجام کیسا ہوگا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں اور جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میرا انجام اچھا ہے تو مجھے مسکراتے بھی دیکھ لو گے چنانچہ ربی بن حراش ان کی وفات ہو گئی اللہ کی شان دیکھیں کہ جب غسل دینے والے ان کو غسل دیکھ رہے تھے اس وقت ربی بن حراش مسکرا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ میں ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اب میں اپنے انجام پر مسکرا سکتا ہوں اب ذرا اہم عنوان سنیے کہ ایمان اگر اتنا قیمتی ہے ہمارے پاس جان بہت قیمتی ہے ہم جان کے لیے کیا قربان کر دیتے ہیں سبق یاد نہیں رہا مال کو قربان کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس عزت جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے ہم عزت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں اور عزت سے بھی زیادہ ہمارے پاس ایمان قیمتی ہے ایمان کی خاطر انسان اپنی عزت کو بھی قربان کر دیتا ہے تو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کون سی ہوئی سب سے قیمتی چیز کون سی ہوئی اب اگر سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے بھائی جب سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے تو اس کی حفاظت کی فکر بھی تو اتنی ہونی چاہیے نا تو جن چیزوں سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے چنانچہ سب سے پہلی چیز جس سے ایمان ضائع ہوتا ہے وہ اعمال جن پر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری میرے ساتھ جنگ ہو جائے گی مثلا سود کا لینا دینا اللہ فرماتے ہیں فا بے ہر بن من اللہ ب رسول اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اب ایسا گنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو جو بندہ ایسا گنا کرتا رہے گا موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے گا سود کا لینا بھی آرام سود کا دینا بھی آرام سود کا لکھنا بھی آرام اس میں تعاون کرنا بھی آرام سب کام حرام ہے اس لیے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے دوسرا عمل جس پر جنگ کا حکم فرمایا اللہ فرماتے ہیں من عاد علی ولی آزن تو بالحرب جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے لہذا جو بندہ دنیا میں اہل اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا ان کے ساتھ مخالفت کرے گا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرے گا اس کا موت کے وقت ایمان سلب کر لیا جائے گا اصول سمجھ آ گیا نا کہ جن کاموں پر اللہ نے جنگ کے بارے میں فرما دیا ہے اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے وہ کام بالکل نہیں کرنے چاہیے پھر دوسری بات کہ جن کاموں کے کرنے پر فرمایا کہ یہ کفر ہے ان کو کرنے سے بھی موت کے وقت ایمان ضائع ہو جاتا ہے جیسے سباب المسلم میں اور و حدیث پاک ہے مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے وہ کتال کفر اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے یعنی کفر کا عمل ہے تو مسلمان کو قتل کرنے والا بندہ وہ گویا کفر والا عمل کر رہا ہوتا ہے دنیا میں اس پر کافر کا فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ کافر ہو گیا مگر اس نے کام وہ کیا جو کافروں والا تھا اسی طرح نبی اصام نے فرمایا من ترک کا متعمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہمارے امام اعظم عنیفر احمد اللہ علیہ نے نرمی کی انہوں نے کہا کہ اس نے کفر والا عمل کیا ہے باقی ائمہ نے کہا نہیں وہ کافر ہو گیا چنانچہ امام محمد بن حنبل تو بے نمازی کے کفر پر فتوا دیتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی جہنمی ہوگا اور اس کی دلیل قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے اور تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کالو لم نکو من المسلین وہ دو زخی کہیں گے او خدا کے بندے ہم بے نمازی تھے اس لیے ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا تو بے نمازی بندہ جہنم میں جائے گا یہ کفر کا عمل ہے اس لیے موت کے وقت بے نوازی کے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے تو جن اعمال پر اللہ نے جنگ کا حکم فرمایا ان کے کرنے پر ایمان سلب ہو جاتا ہے جن اعمال کے کرنے پر کفر کے صادر ہونے کا حکم فرمایا ان کے کرنے پر بھی ایمان سلب ہو جاتا ہے کسی مومن کو قتل کرنے والا قاتل موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور جو صحاب کرام کو سب و اشتان کرتے ہیں یہ لوگ اگر دنیا میں ایمان والے بھی ہوں موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا چھوٹا بچہ تھا محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا وہ مجھے کہنے لگا اور تمہیں پتہ ہے میرا دادا ابو جو ہے نا وہ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو میں تو ڈر گیا اچھا کتے کی طرح بھونکتا ہے اس نے کہا ہاں اگر تم نے دیکھنا ہے نا تو تمہارا گھر جو ہے نا وہ ہماری گلی سے گزر کے جاتا ہے میرے ساتھ چلنا میں تمہیں دکھاؤں گا پھر گھر چلے جانا میں نے کہا بہت اچھا چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو گیا اب تین تیسری کلاس کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے چھ سات سال عمر ہوگی میری اب میں اس کے ساتھ گیا تو میں نے واقعی دیکھا انہوں نے اپنی بیٹھک کے اندر نا ایک بوڑھا سا بندہ تھا لمبے لمبے بال تھے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد کتے کی وہ, وہ کی آوازیں نکالتا تھا اونچی اونچی اس کو دیکھ کے تو میں بہت گھبرا گیا پسینہ آ گیا کہ یہ کیا ہے اور میں ڈرا سہما ہوا گھر گیا میری والدہ نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کہا بیٹے آج تم بڑے گھبرائے ہوئے لگتے ہو ہوا کیا میں نے امی کو واقعہ سنایا امی میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے بالکل کتے کی آواز نکال رہا تھا اور اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا امی نے کہا بیٹا وہ ساری عمر بھونکتا رہا اس کو بھونکتے بھونکتے ہی موت آئے گی تم اس بات کو دل سے نکال دو مجھے اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن جب میں بڑا ہوا پھر مجھے سارے حالات کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ وہ اہل تشیم میں سے تھا اور صحابہ کرام پر وہ گالیاں نکالا کرتا تھا وہ صحابہ کرام پر گالیاں نکالنے کا انجام یہ ہوا اب اس کو کتے کی طرح بھونگتے بھونگتے مات آ گئی تو ایمان سلب ہونے کی دو بنیادی وجہات وہ عمل کرنا جس کی وجہ سے اللہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ جنگ ہے ایسا بندہ موت کے وقت ایمان سے محروم وہ عمل کرنا جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے نماز چھوڑ دینا یا مومن کو قتل کرنا تو ایسے بندے کا بھی موت کے وقت ایمان ضائع ہو جاتا ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے پھر کچھ وہ کام ہے جن کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا ایسا کام کرنے والا مجھ سے نہیں من غشا فلئی سم منا جو مال میں ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں تو جس حدیث میں بھی آیا ہے نا فلئی سا منا ہم نے ایک مرتبہ گنتی کی تقریباً پچاس ساٹھ کے قریب احادیث بنتی ہیں فلحی سمنا منا والی فلحی سمنی یا فلئی سمنا والی تقریباً پچاس ساٹھ حادیث کل ذخیرہ احادیث میں یہ پچاس ساٹھ کام ہے نبی السلام نے فرمایا جس نے مومن کی طرف لوہے والی چیز سے اشارہ کیا فلحی سمنا وہ ہم میں سے نہیں جس نے فلاں کیا وہ ہم میں سے نہیں جس نے فلاں کیا وہ ہم میں سے نہیں یہ جو پچاس ساٹھ کام ہیں ان کو گن کے ان سے خاص طور پر بچنے کی ضرورت ہے جو ان کاموں کو کرے گا فلحیسہ منا کی وجہ سے وہ بندہ موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے گا چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رغب سنتی فلئی سمنی جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے ہی نہیں جو سنت کو ہلکا سمجھے اور اپنی من مرضی کرتا رہے اور صاف ستھرا بن کے زندگی گزارے صبح صبح بیٹھ کے صفائیاں کرتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ موت کے وقت انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کاہن کے پاس جائے یہ جو حساب لگانے والے ہوتے ہیں نا ان کے پاس جائے فقد کفر اس بندے نے کفر کیا لہذا نجومیوں کے پاس اور کاہنوں کے پاس جانا یہ بھی ایمان سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے اب ہمارا ایمان محفوظ کیسے رہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ڈرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگیں قبولیت کے وقت میں مانگیں اور اپنے گھر کے بچے عورتوں کو بھی سکھائیں سب یہ دعائیں مانگیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ان کا انتل وہاب اور دوسری بات اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں ل ان شکر تم اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نعمت اور زیادہ عطا کروں گا ایمان پر شکر ادا کریں گے اللہ ایمان اور بڑھا دیں گے ہمارا پھر سنتوں کی اتباع جو بندہ سنوں کو اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ کا محبوب ایمان سے محروم نہیں ہو سکتا اس لیے جہاں پتہ چلے کھانے میں سنت یہ ہے پینے میں سنت یہ ہے کپڑے میں سنت یہ ہے چلنے میں سنت یہ ہے نماز کی سنت یہ ہے ہر سنت کے اوپر محبت کے ساتھ عمل کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو قیامت کے دن محفوظ رکھے اور ایک آخری بات اللہ والوں کے ساتھ محبت کا اظہار اس سے بھی انسان کو ایمان ملتا ہے اور انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اس کی دلیل قرآن مجید میں سے کہ جب موسا علیہ اسلام آئے تھے ایک ڈبے کے اندر تیرتے ہوئے اور فرعون کے بندوں نے اس ڈبے کو پکڑ لیا تھا اور فرعون نے ڈبے کو کھولا تھا تو اس کی بیوی نے دیکھا بچے کو تو اس نے دیکھ کے کہا کر تو لی ولک یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پیارا بچہ ہے تو فرعون کی بیوی نے یہ کہا تھا اس کے جواب میں فرعون نے کہا تھا یقون لکا و اما انا فلا حاجت علی فی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مفسرین نے لکھا ہے چونکہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے فرعون کی بیوی کو ایمان ادا کر دیا تھا اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ اس کو بھی ایمان ادا فرما دیتے تو اللہ والوں کے ساتھ محبت کا اظہار ایمان کے ملنے کا سبب بن جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے ہم رجال اللہ یشقا جلی سوم یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا محدثین نے لکھا ہے بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہو کے دنیا سے چلا جائے اور جو ایمان کے ساتھ چلا گیا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والے کو اللہ ایمان پر موت عطا فرما دیتے ہیں اسی لیے مولانا روم رام اللہ نے شیر کہا یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر سب سال اطاعت بیریا کہ اولیاء اللہ کے ساتھ ایک لمحے کی صحبت سو سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی من شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت یہ شاعر لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں جب کسی بات کو بیان کرنا چاہیں تو آسمان پہ ملا دیتے ہیں اور جس کو چاہیں زمین پہ گرا دیتے ہیں افراد و تفریح بہت کرتے ہیں پوچھا وہ کیسے حضرت دیکھے مولانا روم کتنے نیک انسان تھے اللہ والے تھے اور انہوں نے بھی افراد و تفریح سے کام لیا یہ کہا یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر سب سالہ تعت بیریا ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت کا اختیار کرنا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے اگر عبادت کہہ دیتے تو چلو ہم کہتے جی کہ عبادت ریا والی تھی اس لیے وہ ایک لمحہ بہتر ہے بے ریا سو سال کی عبادت سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے حضرت حضرتانی رحمد نے فرمایا اچھا میں شیر کو پڑھتا ہوں یک زمانہ صحبت بولیا ایک زمانہ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بہتر لکھ سال اطاعت بیریا لاکھ سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے اب حضرت مفتی شفیرہ مطلع حیران حضرت سو سال کی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی آپ نے لکھ سال کا نام لے دیا تو حضرت نے پھر فرمایا کہ اس کی وجہ سمجھاتا ہوں اگر کوئی بندہ لاکھ سال عبادت کرے تم گارنٹی کرتے ہو کہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی حضرت ہم گارنٹی تو نہیں کر سکتے شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی تھی انجام برا ہوا بلم باور نے چار سو سال عبادت کی تھی انجام برا ہوا تو عبادت پہ گارنٹی تو نہیں کر سکتے فرمایا لاکھ سال کی عبادت پر گارنٹی نہیں کر سکتے لیکن اللہ والوں کی صحبت جو ہے اس پر گارنٹی کر سکتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہم رجال اللہ یشقا جلی یہ وہ بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا اس کو موت ایمان کے بغیر نہیں آ سکتی لہذا وہ ایک لمحے کی صحبت ہزار نہیں لاکھ سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے اور واقعی بات سچ ہے ایک بزرگ ہیں اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ انہوں نے الحکا میں کتاب لکھی اور واقعی وہ اس امت کے لکمان حکیم تھے مصر میں اسکندریہ شہر میں ان کا مزار ابھی بھی ہے ایک مطلب مجھے جانے کا موقع ملا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ ان کے مزار کے بالکل دیوار کے ساتھ اور دروازے کے ساتھ ایک قبر تھی اور قبر کے اوپر کتبہ لکھا ہوا تھا علامہ کمال ابن حمام یہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں ان کا نام لکھا ہوا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اتنے بڑے محدث اور ان کی قبر ان کے دروازے اور مقبرے کی دیوار کے بالکل ساتھ اس طرح جڑی ہوئی چند انچ کا بھی فاصلہ نہیں یہ دیوار ہے اور دیوار کے ساتھ قبر لگی ہوئی ہے یوں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے وہاں کے جو امام خطیب تھے ان سے پوچھا کہ کیا محدث کی قبر پہلے تھی مقبرہ بعد میں بنایا گیا تو ذرا ہٹا کے بنا دیتے اور اگر محدث کی قبر بعد میں بنائی گئی تو دیوار کے ساتھ بنانے کی کیا ضرورت تھی فاصلہ رکھ کے بنا دیتے یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ دیوار ہے اور دیوار کے ساتھ قبر بنی ہوئی ہے اس نے کہا جی مسئلہ یہ تھا کہ علامہ کمال ابن حمام محدث تھے وہ ان کے اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ آئے اور اصال ثواب کے لیے انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آ رہے تھے جب مقبرے کے اندر داخل ہوئے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی فمن ہم و سعید قرآن پاک کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہم میں سے کچھ شقی ہیں اور کچھ سعید ہیں جب انہوں نے یہ آیت پڑھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے قبر سے اونچی آواز آئی لئی سمنا شکی ہمارا ساتھ دینے والا کوئی شکی نہیں ہوتا جب محدث نے یہ آواز سنی انہوں نے اسی وقت وسیعت کی کہ جب ان اللہ والوں کا ساتھ دینے والا شکی نہیں ہوتا تو جب میں مر جاؤں تو میری قبر ان بزرگوں کے مزار کی دیوار کے ساتھ بنائی جائے یہ بھی قبر سے اٹھیں گے میں ان کے ساتھ قبر سے اٹھوں گا اللہ میرا مسئلہ آسان فرما دیں گے تو اللہ والوں کے ساتھ محبت کا ہونا یہ بھی ایمان کی حفاظت کی دلیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے المر و من احبا قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی اب آج کے دن ایمان کے اوپر یہ جو گفتگو تھی یہ مکمل ہوئی کل کے دن ہم انشاءاللہ اسلام کے اوپر گفتگو کریں گے اور پرسوں چونکہ آخری دن ہوگا رمضان کا تو ہم پوری صورت کا مضمون ایک دفعہ پھر دہرائیں گے اللہ تعالیٰ اس پوری صورت کے مضامین کو ہمارے دلوں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 جائیے لا إله إلا الله محمد رسول الله أمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے کریم پروردگار اے رحیم پروردگار ہم تیرے آجز و مسکین بندے ہیں تیرے سامنے دس بدعا ہیں جھولیاں پھیلائی ہیں ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرما اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے میرے اللہ تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اپنی رضا نصیب فرما اپنا لقا نصیب فرما اپنا مشاہدہ نصیب فرما اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزر رہی ہے ابھی تک ہم ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما سجدوں کا سرور عطا فرما مناجات کی لذت نصیب فرما اللہ ہم کب تک یہ بے ذوق سجدے کرتے رہیں گے سجدوں کا سرور عطا فرما اے اللہ ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں دل و دماغ حاضر نہیں ہوتا یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا ہمیں نمازوں کے حضوری نصیب فرما اللہ خوشو خضو والے سجد نصیب فرما مناجات کی لذت عطا فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما اے کریم اللہ گناہ کرتے کرتے ہم مزید تھک چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں چھٹکارا چاہتے ہیں چھٹکارا عطا فرما دیجئے اللہ گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجیے متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجیے بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجیے بڑھنے والے قدموں کو روک لیجیے اللہ ہمیں گناہوں کے مواقع نہ عطا فرما گناہوں کے مواقع نہ آتا فرما اے اللہ ہمارے وہ قابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے اللہ ہمیں بھی اپنا فضل و ہر فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے ہمیں بھی گناہوں سے بچا لیجئے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے اے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے کریم اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما ہماری ایمان کی حفاظت فرما ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما فتنوں سے محفوظ فرما امتحانات سے محفوظ فرما اے کریم اللہ اے رحیم پروردگار وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے تیرے گھر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کر رہا ہوتا ہے کوئی ملتظم کے ساتھ چمٹ رہا ہوتا ہے کوئی حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوتا ہے کوئی صفا مربع کے درمیان ساج کر رہا ہوتا ہے اے کریم اللہ ہمارے لیے مشکل ہے تیرے لیے تو آسان ہے آسانیاں پیدا فرما دیجئے حرمین کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے بار بار حرمین کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما مقبول حاضری نصیب فرما میرے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے ملازم سے افسر ناراض ہو جاتا ہے ملازم پریشان ہو جاتا ہے بیٹے سے ماں ناراض ہوتی ہے بیٹے پر زمین تنگ ہو جاتی ہے بیوی سے خاون ناراض ہو جاتا ہے بیوی کا سکون برباد ہو جاتا ہے اللہ تو ہمارا رب ہے تو ہمارا محسن ہے اللہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے اللہ اب منانا چاہتے ہیں اللہ مان جائیے کریم اللہ مان جائیے اللہ اتنے عرصے سے یہ تیرے بندے اپنے گھروں کی سہولیات چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں اللہ سب کو پتا ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی تیری محبت کی تلاش میں تیری رضا کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں اللہ سب سے راضی ہو جا اللہ سب سے راضی ہو جا اے کریم اللہ رمضان المبارک میں دنیا دار لوگ بھی غریبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں کریم اللہ تو تو زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے ہمیں بھی عطا فرما دیجیے نے اللہ دن گزرتے جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے موقع نکلتا جا رہا ہے ابھی تک ہماری غفلت ختم نہیں ہوئی کب ہماری غفلت ختم ہوگی اس غفلت سے چھٹکارا عطا فرما غفلت سے چھٹکارا عطا فرما نیکی تقوی پر ہزگاری والی زندگی نصیب فرما اپنی محبت کا ایک قطرہ ہمارے دلوں میں ٹپکا دیجیے اپنا دیوانہ بنا دیجیے غیر سے بیگانہ بنا بنا دیجیے کریم پروردگار پروردگار پروردگار اے اے اے رحیم حنان و منان ہمارے پیارے پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں اللہ تیرے سوا ہم نے کسی اور کو سجدے نہیں کیے کسی اور کو رب نہیں پکارا اللہ تو ہمارا رب ہے تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں تجھے اپنا خدا مانتے ہیں اللہ پھر عطا فرما دیجئے خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا اللہ تیرا کچھ کم نہیں ہوگا ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے بگڑی بنا دیجئے سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے میرے اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری دعائی قبول کروں گا اللہ تو بھی سچا تیرا قول بھی سچا اللہ ہم پکار تو رہے ہیں اب قبول فرما لیجئے اللہ قبول فرما لیجئے میرے اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے انتم الفقراء تم سارے فقیر ہو پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے اور صدقات للفقراء صدقے فقیروں کا حق ہے اللہ جب ہم سب فقیر ہیں اور صدقے کہ فقیروں کا حق ہے تو رحم کرم کی صد کے عطا فرما دیجیے میرے اللہ ہم تجھ کی تیرے ساتھ دلائل بازی نہیں کر رہے اپنی محتاجی ظاہر کر رہے ہیں اپنی آجزی ظاہر کر رہے ہیں کریم اللہ اے رحیم اللہ اے حنان و منان پروردگار اے ہمارے پیارے پروردگار تو نے تو دشمنوں کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کیا مکہ مکرمہ کی تین سو ساٹھ بتوں کو پوجنے والے جب تجھے دعا تجھ سے دعا مانگتے تھے تو ان کی کی دعاؤں کو بھی قبول کیا کرتا تھا فرعون جو انا رب آلہ کہتا تھا جب اس نے تجھ سے دعا مانگی تو نے اس کی خاطر دریائے نیل کو چلایا تھا اللہ ہم تو روزانہ سجدوں میں سینکڑوں مرتبہ سبحان رب اللہ کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما دعاؤں کو رد اللہ ہم کتنے ہی برے کیوں نہ بن جائیں کتنے ہی گناگار کیوں نہ بن جائیں اللہ نسبت تو تیرے محبوب کے ساتھ ہے امتی تو تیرے محبوب کے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہیں اللہ ہم تیرے ہیں ہم اچھے ہیں یا برے ہیں ہم تیرے ہیں ہم گندے ہیں یا پاک ہیں اللہ ہم تیرے ہیں کریم اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں آپ بھی ایک بار فرما دیجئے کہ تم میرے ہو ایک بار فرما دیجئے تم میرے ہو اللہ ایک بار فرما دیجئے تم میرے ہو کریم اللہ اپنی آج بھی پیش کرتے ہیں اپنی مسکنت پیش کرتے ہیں رحم کرم کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے فضل مانگتے ہیں فضل مانگتے ہیں فضلی ہیں تو فیلی ہیں اللہ فضلی ہیں تو فیلی ہیں فضل و کرم مانگتے ہیں فضل کا معاملہ فرما دیجیے ہمارے عملوں کو نہ دیکھ ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ ہمارے سیاہ اعمال کو نہ دیکھ اور شانی کریمی کو دیکھ لیجیے اللہ شانی کریمی کو دیکھ لیجیے معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ وقت گزرتا جا رہا ہے اللہ بھکاری انتظار کر رہے ہیں کب تیری رحمت کا دروازہ کھولے گا کریم اللہ رحیم اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیجیے میرے اللہ بس کر دیجیے بس کر دیجیے مزید انتظار نہ کروائیے اللہ مزید ہمارے صبر کا امتحان نہ لیجیے اللہ ناراضگی ختم کر دیجیے بس کر دیجیے دروازہ کھول دیجیے خالی جھولیاں بھر دیجیے میرے اللہ تا فرما دیجیے ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی وہ برحمتک ہی اجمائین الراحمین